کفر بہت کمزور ہے کافر ممالک میں کوئی جان نہیں ہے آپ جو انٹرنیٹ پہ رپورٹیں پڑھتے ہو ساری جھوٹی ہے آپ کو جو ان کی قوت اور طاقت کے چرچے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گھول کے پلائے جاتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ ناقابل تسخیر نہیں ہوئے وہ تو ابھی تک شیخ اسامہ بن لادن کو نہیں پکڑ سکے ساڑھے چھ فٹ کا ایک نوجوان اسے نظر نہیں آیا جو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں چلتے ہوئے پانی کا رنگ بھی دیکھ لیتے ہیں انہیں ملا عمر نظر نہیں آیا اس سے بڑی دنیا میں اللہ پاک ہمیں اور کیا نشانی دکھائے انہوں نے کہا تھا ہم چھ مہینے میں افغانستان میں کرزئی کی حکومت قائم کر دیں گے کرزئی کابل سے باہر ایک دفعہ نکلا ہے اور اپنے باڈی گارڈوں کو مروا کے اپنی گاڑی تباہ کروا کے واپس جا بیٹھا ہے کابل تو کیا اپنے محل کے باہر بھی اس کی حکومت قائم نہیں ہو سکی اور ملا عمر کی پرچی آج بھی افغانستان کے سترہ صوبوں میں چل رہی ہے ملا عمر کے مجاہد آج بھی افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں وہاں کے کٹ پتلی گورنر محدود و محصور ہے اور ملا عمر کا نام وہاں آج پھر جگمگا رہا ہے امریکہ کمزور ہے امریکہ نے کہا تھا کہ میں عراق کی جنگ چھ بلین ڈالر خرچ کر کے جیت لوں گا مگر آج روزانہ ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ ہو رہا ہے اور جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی روزانہ چار سے پانچ امریکیوں کی لاشیں واپس وہاں پہنچتی ہے روزانہ سترہ سے بیس حملے ہوتے ہیں کسے کسے سی آئی کا ایجنٹ کہو گے امریکہ کوئی طاقت نہیں ہے انڈیا کوئی طاقت نہیں ہے اسرائیل کوئی طاقت نہیں ہے طاقت طاقت دل دل کی کی ہوتی ہے خدا نے انہیں نہیں دیا موت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے جو اپنی گرل فرینڈ پہ مرتے ہیں جنہیں اپنے باپ کا نام پتا نہیں ہوتا ماں سے جا کے پوچھتے ہیں اما میرا باپ کون ہے وہ کہتی ہے تین میں سے ایک کو شک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جو اتنے بے غیرت ہیں جو اتنے کمینے ہیں ماں بہن بیٹی بیوی کا فرق نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں سے کیا لڑیں گے جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی جنہیں اب تک کھانا کھانے کی تمیز نہیں آئی وہ مسلمانوں سے کیا لڑیں گے رب کعبہ کی قسم یہ مسلمانوں سے کمزور ہے پر مسلمانوں تم نہیں سدھرو گے ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دو گے اور کافر دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے